ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لانت کی ہے جو مخنص بنتے ہیں اور ان عورتوں پر لانت کی ہے جو مرد بنے اور آپ نے فرمایا کہ انہیں اپنے گھروں سے نکال دو اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو گھر سے نکالا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فلاں کو نکالا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر 6834